رضی اللہ تعالی عنہ وردا اللہ کے پیارے ہو گئے تو دیکھیے کہ اس وقت بھی یہ نہیں کہ ہمارا امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے تو ہم بس ہمت ہار جائے نہیں وہ جاری رہا جاری رہا اور سینا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت شروع ہوا چنانچہ اسی مہینے کے آخر میں تیرہ سال ہجرا کے بعد ستائیس اٹھائیس تاریخ کو یرموک میں اللہ شام کے علاقے میں اللہ جل نے کامیابی عطا فرمائے مسلمانوں کو تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بس وہی اللہ باللہ نہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں نہ ان سے ہم عبرت بھی لیتے ہیں یہ ہم کیوں تاریخ ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو قبول کریں لیکن یہ ہے کہ تاریخ پڑھ کر آدمی کے اندر ترغیب پیدا ہوتا ہے تاریخ پڑھ کر جو غلطی ہو گئی ماضی میں تاریخ کالا اور سفید رنگ سے نہیں کہ کالا قلم ہو اور سفید کاغذ نہیں ہمارے تاریخ جو ہے کالا رنگ اور لال رنگ کالا علماء ربانی اور علماء حقانی نے جو لکھا ہے اور پھر لال رنگ ہمارے شہداء کے خون جو ہے اس سے روشن ہے ہمارے تاریخ جو ہے آپ دیکھیے یہ یرمو کا واقعہ دیکھے ابو جہل اللہ ذخ ان کا عزیز الکریم کریم اب جا کر تفصیل دیکھے سورج خان کی وہ تو مکہ مکرمہ میں گش کرتے تھے جی ابو جہر امرشام لعنہ اللہ تو کہتے تھے کہ انل عزیز الکریم کون ہے مجھ جیسے اتنا زبردست کون ہے مجھ جیسے اتنا سخی وغیرہ اللہ جل وعلا نے فرمایا لک انت العزیز الکریم یہ شجرت کو تو ہو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلیل خوار کر دیا معرکہ بدر میں لیکن اللہ کو شام کہ اللہ جل نے اکرما رضی اللہ عنہ ابو جہل کا صاحب اور دیکھیے کیسے کارنامے انجام دی ابھی جو ہے یاروک کا جنگ چل رہا ہے اور خالد بن ولید نے اعلان کیا کون ہے تیار اس طرح جانے یہ آئے اکرما آیا رضی اللہ عنہ کہا کہ میں تیار ہوں یہ میرا لڑکا صاحبزادہ امر تیار ہے ایسے جان کی بازی لگائے ایسے جان کی بازی لگائے اور بالکل جب آخری وقت آئے تو خالد ولید نے دیکھا ان کو لائے والد صاحب کو اکریما کو رضی اللہ عنہ اور امر کو اور ان کے ران پر رکھا خالد رضی اللہ عنہ اور اپنے ہاتھ سے ان کو پیر دیا اور یہ آخری حالت تھی اور یہ اللہ کے پیارے ہو گئے یہ ہے اکریما رضی اللہ عنہ عنو یعنی میں اللہ کے پیارے ہو گئے یہ ہے ان کے صاحبزاد امر بن اکریما رضی اللہ عنہ تو ہمارے لیے جو ہے یہ واقعات بجائے اس کے ہم ادھر ادھر کے اللہ تعالیٰ جانے ہم کہتے ہیں کہ آج کل مرد جو ہے وہ ہالی ووڈ میں مشغول ہے خواتین بالی ووڈ میں اور بچے جو ہے ہوڈ میں شیطانی تعلیم میں بسم مست ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پھر ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ جو ہے چودہ تاریخ جماعت الآخرہ کو جماعت الخرا کو تو اس میں جو ہے امام غزالی حجت الاسلام ابو حامد الغزالی پانچ سو پانچ میں اللہ جل کے پیارے ہو گئے شیخ یوسف الرابی کے ساتھ تو ہمارے بہت اختلاف ہے مسائل میں لیکن وہ بہت بہترین کتیب کی تصنیف کی الامام الغزالی بین مادحی ہی و ناقدی ہی اس میں بہت انصاف کے ساتھ خود لکھتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدہ محترمہ میرے مالک ماجد جو ہے یہ کتابیں پڑھتے تھے امام غزالی کی ہم اتنے روتے تھے روتے تھے تو یہ ہے اس زمانے تھے ہم خود یاد کرتے ہمارے نانی ماں ہمارے والدہ سب جب پڑھتے تھے ویسے واقعہ سناتے تھے آج تک کوئی حوالہ بھی نہیں مل سکتا لیکن دین کا شوق اور دین کی عظمت دل میں بٹھا دیا تو خیر شیخ یوسف قرضاوی فرماتے ہیں بعد میں ہم نے تحقیق کی یہ وہ تو امام غزالی اس نے حوالہ بھی دے دیا اس کتاب میں کہا تھا کہ ایک کمزوری تھی اس میں امام غزالی میں اور خود اس نے احساس بھی کر دیا اور خود فرمایا امام غزالی نے یہ سیرت وغیرہ جو ہے بالکل کھلاڑی تھے اور ماہر تھے لیکن احادیث کی فن میں ذرا کمزوری تھی اس میں اور فرمایا خود امام غزالی حجت الاسلام نے وہ احادیث اسجاد بی جسے سورہ یوسف میں ہے تو ما یردہ تجار کا مطلب یہاں ما یردہ المحدثون کہ ہر محدث اس کو قبول نہیں کرتے اس وجہ سے جب امام غزالی احادیث نقل کرتے ہیں تو تحقیق کرنا چاہیے اور علماء محدثین نے کیا کیا بہرحال کو اسے عظیم کام کی علوم الدین ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اس میں بہت سی عبرت ہے ہمارے اکابی تو ہمیشہ جو ہے اس کے حوالہ دیتے تھے تو یہ امام غزاری حجت الاسلام رحم اللہ کا بھی انتقال ہو گیا اس میں پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں سات تاریخ کو سیون کو اور نائنٹین سکسٹی نائن میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں فلسطین میں جو ہے سکسٹی سیون میں موشی چھوٹا سا دجال انہوں نے سہیوین نے اور یہ اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا اور کچھ پر اور سو سکسٹی نائن میں ساتویں تاریخ کو نائنٹین سکسٹی نائن میں جو ممبر تھے بجر الاقصا کی اگر آپ مطالعہ کرے اس ممبر کی دی تو وہ نور الدین زنکی کا ممبر تھا اور لکڑی کا بنا ہوا تھا اس میں ایک کیل بھی نہیں لگ میں نے کچھ حصہ دیکھا اس کا پہلی مرتبہ جب ہم گئے تھے تو خیر جو ہے تو ایک آسٹریلین یہودی وہ آئے تھے دہشت گرد اور وہ جو ہے مسجد کو جلا دیا اور مقصد تھا کہ محرا یہ ممبر کو بھی جلا دے تو دیکھیے کہ سکسٹی نائن میں سات ذوالحجہ کو سات جو ہے جماعت الخرا کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور آج تک اور آج تک تو اور خراب ہو گیا تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلین ہے سطح سے ہر روز زبردست آ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے عبادت کرتے پوجا کرتے اور ابارتے ہیں فلسطینیوں کو کہ تاکہ ان کے خلاف حرکت کرے پھر فوج آئی گی تو اس طریقے سے یہودی کے اندر تو شیطان یہ تو ہے ہی تو ہر ایک ہم میں سے ہم کو پتہ ہے ہمارے مساجد کی حالت ہم کو پتہ ہے کہ آج کل کیا چل رہی بیماری تو سب سے ہم جو ہے عبرت لیں کہ اللہ جل والا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ لیکن ہم اپنی جو ہے سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم نے کیا کیا اللہ کو خوش کیا یا لوگوں کو خوش کیا راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی اللہ کے یا تو مقبول نہیں اللہ کے یہاں تو یہ ہے یا الذین ادخلوا فی السلم کافہ لوگ راضی ہو نہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہمارا اللہ جل والا راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو واللہ و رسول و حق و اردو ان مؤمنین تو تمام حضرات سے گزارش ہے معدبانہ کہ ہم جو ہے حرمین شریفین شیعہ کی نگاہ اس پر ہے مسجد الاقصا یہودی کا نگاہ ہمارے تمام مساجد ہمارے ملک میں دنیا بھر میں اللہ جل والا اپنے قدرت کاملہ سے تمام مساجد کو کھول دے اور ہم اس کو آباد کرے ورنہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے اب آپ دیکھیں کہ آخر میں ابھی اس حد کا واقعہ ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں تو بس جمعے کی نماز پڑھتا ہوں تو ہم مسجد میں گئے تو مسجد بند تھا تو میں جا کر جو ہے کھیلنے لگا کیفی میں وہ پول اور اور یہ وہ سب تو دیکھیے وہ تعلق ٹوٹ جائے تو آدمی تیار ہوتا ہے ارتداد کے لیے تو ہم سب کچھ سوچے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کریں گے آئندہ کے لیے چرچ والوں نے بھی کہا ان کے اندر کچھ غیرت تو ہے کہ مقدمہ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 and intention that our soiled hearts and tongues filled with many, many sins, our islah and rectification takes place through the fadl and karam of Allah Azza wa Jal, and the niyyah that we come to such gatherings, that in the company of the pious, as Luqman radiallahu ta'ala advises his son, be with absolute humility in the company of pious, for indeed through the words of wisdom, Allah brings alive dead hearts, like Allah Ta'ala brings alive a dead piece of land by beneficial rains. He also says that be in their company, for it is highly probable that at some time or the other, Allah Ta'ala's mercy comes raining and showering upon them. And on account of your being in close proximity, you also become engulfed in that mercy of Allah Azza wa Jalla special showers. I've been asked by Mufti Sahib today to speak about a very dear colleague of mine who has passed away in the last week, very dear close friend from childhood days, Hafiz Abdul Sanam Muhammad Karan, uh, rahimahullah ta'ala, who is the brother of Mufti Taha Karan, son of Hazrat Maulana Yusuf Karan, rahimahullah and his mother, is the sister of Mawlana Ibrahim Adam rahimahullah ta'ala. So he hails from a very, very noble lineage. He had benefited immensely with the immense tarbiyat put in. We have heard that when his mother used to breastfeed, used to always make dua of piety, and we see that manifested. As Mawlana Yusuf Karan, from whom he had taken great effect from his father, you know, a very senior alim of our country, graduate of uh, Darul Uloom Deoband, he was very impressionable about some of his father's outstanding attributes and qualities. He'd given a lifetime of khidmah and service, remained the imam of the masjid in Strand up to the time he had passed away in excess of 50 years. Over and above the many other services, the khidmah of iftar, and specifically unique work unbeknown to many, is that Mullah Yusuf Karan Sahib, his father, had done tremendous work in the Transkei at the time, Amongst indigenous communities, many people had taken Islam at his hands, masajid were established and would go specifically spend time there and especially would bring people onto the dhikr of Allah Azza wa Jalla and thereby they link to Islam. I personally met some people who had taken impression in those years. And we know his other service was the translation of many, many valuable works into the English language. He mentioned specifically on one occasion about his father that when his father taking him to university, he's the first non-white in the country to get PhD in agricultural sciences. So we can imagine at that time, daunting times when he was taken the first day by his father and dropped off. His father told him one word and he says that carried him throughout his stay at university. That remember what you have in your heart. That is the Quran Azim. He had been half is already. It is far better than anything that anybody has here. So this valuable advice that one who has iman, especially one who has the knowledge of deen, one who has the hifz of Quran Kareem, there should never be an inferiority complex that is the powerhouse, the, as Sayyidina Abdullah bin Abbas mentioned in one another narration, that that person who has been blessed with the knowledge of Quran Azim and sees or looks at anybody given anything else as better than that, then that person has showed the highest amount of ingratitude for indeed that which is a massive favor, He has relegated it and elevated something which is insignificant to Allah Azza wa Jal. And even in his field of study, agricultural sciences and thereafter agricultural economics, used it to a great extent in link to Allah Azza wa Jal. We know a great theme of the Quran Azim is At-Tadhkir bi-Ala Illah. One of the five major themes and topics in the Quran Azim is to take lesson, to take advice Many, many ayat of Quran Kareem are dedicated to mention of the greatness of Allah Azza wa Jal through His creation. And Hafizatul Salam Sahab Rahimahullah, many a times in talks, in personal discussions, even when we would come to Hazrat Mufti Sahab, who relished listening to those very, very valuable words on the signs of Allah Ta'ala's greatness in various aspects of His creation, especially in nature, how Allah Ta'ala amazingly causes a dead tract of land to come alive, the qudra of Allah Ta'ala in the germination of the seed, the functionality of how a bee works. Allah Ta'ala named an entire surah, أَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ The functionality of the ant colonies, Surah Al-Naml, and many, many other aspects. So Allah blessed him with profound expertise in mentioning the intricate and amazing workings in the creation of Allah Ta'ala. The objective is to recognize the greatness of Allah Ta'ala an ayah of Quran that he had taken great effect from That ayah that our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, those ayat, last ruku of Surah Al Imran, when waking up for tahajjud, would look at the sky and read, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب that in the creation of the skies and the earth, the alternation of day and night, there are definite signs for the people of intellect. When you ponder and reflect on this, on the greatness of Allah Ta'ala, يتفكرون في خلق السماوات والأرض They deeply ponder, reflect about how amazing Allah has created the skies and earth and reach the conclusion, رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا That, oh Allah, you have not created all of this in vain. You are pure. Save us from the chastisement of the burning fire of Jahannam. So to look around us in the creation of Allah, ponder, reflect, and arrive at the conclusion that greatness belongs to Allah Ta'ala, that Allah who is capable, who has demonstrated His qudra and power by the creation of all of this, that Allah Azza will definitely bring us back to life. And in his field, in agricultural sciences, later on served on the planning commission, also is one of the co-authors of the national development plan, specifically also on the committee, the panel for land reform in agriculture. A quality here that we can take lesson from was extreme compassion and sympathy for the poor, for the disadvantaged, of how they can be given an opportunity while at the same time recognizing the expertise and experience of those who have been in this field for a long time and not losing that experience. Allah blessed him and he derived many of his plans, many of his ideologies, many of his thinking guided by the ulama ikram in as far as, as, as developing those ideas for the benefit of, of, of humanity at large taken from the, the source of the Quran Adim itself. Uh, our friendship goes back a long way and it is in the shade when he had come to Duhif together with his brother Muftita. When they had come to Miasfam in the young days under the auspices of Hazrat Hafiz Rahman Miya rahimahullah ta'ala, if there is one quality specifically that we can emphasize upon in the case of Hafiz Abdul Salam rahimahullah is the value of suhbah, the value of the pious, the value of sitting in the company of great people like Hafiz Abdul Rahman rahimahullah. And if one does so with a really sincere heart, one does so with full muhabbat, with full aqidat, then that is something immensely beneficial. So from a young age, having done hifz, after having done hifz, he would specifically show a lot of respect and love for our ustad. Went one time to him in privately, quietly and asked, what can I do to improve my progress in hifz? Hazrat told him that take the du'as of your mother and spend extra time. When class time comes out, do not leave, sit and learn extra I would say he and I had the honor many a time Saturday, Sundays, as Hazrat Rahman Rahimahullah in his compassion would keep us in for extra time after class, take us home and make us read Quran there as well. So he valued and appreciated what had been put into him after having completed his hifz, still remained with Hazrat Hafiz Sahib Rahimahullah right till he had completed his school, strengthening his revision and door. He would mention many, many amazing things about our beloved Ustad Rahimahullah Ta'ala one occasion he mentioned, he said an amazing thing. He says, a good teacher, a good ustad, is the one who can impart the knowledge of that, of that subject perfectly. But a great teacher, a great teacher is the one who instills the love of the subject into his students. And he is a living example of that. Subhanallah, he really, really appreciated and took full benefit, not just for his duration of stay with his ustad, a testimony to his love for the Quran Azim is that even after having completed, went on and during his studies at university when he became a professor and even the dean of the faculty of agriculture, even then he would take out time every year, a few days, ten days, two weeks, come and with humility stay in the hostel as a student and read a number of Quran khatams on a yearly basis for maintaining the Quran Adim. His love for Quran was such that when he went back to Cape Town, Hazrat advised him to continue reading on door. We know to another great ustad, Mufti Farooq Patel Sahib I would mention often that himself and Hafiz Abdul Salam had the honor of being students of two great muhaffidin, two great ustads of Hifz. In Cape Town, he continued reading on the instruction of Abdul Rahman to Sheikh Saleh Abbadi, uh, rahimahullah ta'ala. He had learned many lessons there, humility, and when you learn Quran, he mentioned that the first day he went to Sheikh Saleh Abadi, he went with a car. Sheikh became very angry and said that when you come as a student of Quran, you come with humility. Take a train and walk all the way up the hill and then you come and read Quran. His love for Sheikh Saleh was such that he had the honor, this is his humility, of taking Sheikh Saleh Abadi himself for Umrah throughout the entire journey. Pushed him in the wheelchair, made his khidmah for the entire journey from leaving right till getting back home. Uh, so the sohbah, the company of the pious is something that lasts with a person for his entire life his compassion, his sympathy for the poor. Another outstanding quality and attribute he had is never to forget those who were his benefactors, those who had done favors to him. It's an outstanding quality, as Mufti Saab mentioned, that never to forget the quality of shukr, the quality of gratitude, was very, very faithful to anyone and everyone had conferred any favor upon him throughout his life. He would have special regard in his heart, great honor and respect for the family of Abdul Rahman, rahimahullah, so much so I can safely say that if he was asked to do anything for them, he would consider it not just a burden or a responsibility, would consider that as the greatest of honor. And when we have this aqidah and love, then we see the benefits of it. There were many times in his life, very, very critical, difficult, extremely difficult, when he was hijacked, when he was severely ill previously. At critical times, Allah Ta'ala had showed him dreams through the of, of Hafiz Abdul Rahman, rahimahullah, in which there was great solace, great comfort, and great honor for him. His love and attachment for the Quran Azim was such that when he would visit us, we had the honor of having him at home. He would come specifically in, in the early part of the morning after Fajr Salah, even though he had many very important meetings to come for that day. After Fajr would come and sit in the Hifz class and listen to Qurani Kareem, would test the boys Qurani Kareem for some time and say, this is the powerhouse, this is the strength that a person gets, that carries a person through all situations, through the Quran Adim. So as I said, a great love of Quran MashaAllah, his love for the Quran was such that his youngest child, who is merely 10 years old, may Allah Ta'ala make it easy for his entire family. He's fortunate enough that his mother also, who had put great effort into his tarbiyat, is still alive, remains behind to still make dua for him. He had personally taught his son uh, about seven paras of, of Hifz right till the time he had become ill and went to hospital in the last week. So love for Quran Azim, it is an amazing thing. We were in communication even in his final days uh, while in hospital. Another outstanding quality before we get to that is his love to be in the company of the Salihin. He valued the opportunity of sitting in the company of the pious when we would have the honor of having him home, we would specifically request and we would go and visit. Sometimes it's Mullah Yunus Daya Sahab, Mullah Shabir Sahab, Rahimahullah, Hafidhahum Allah, and specifically had great love and desire to sit in the company of our Hazrat Mufti Sahab. In fact, we, the night before he had gone to hospital, the last talk that we had fizzy, you know, inaudibly over the phone, he specifically mentioned the value of being the company of Hazrat Mufti Sahib. He asked me, uh, what link does Hazrat Mufti Sahib have similar to that of Hazrat Rahman Rahimullah? You know, Hazrat Mufti Sahib's father was also connected to Hazrat Mullah Abdul Ghafoor Abbasi. Hazrat Rahman Rahimullah himself was a Khalifa of Mullah Abdul Ghafoor Abbasi Rahimahullah Ta'ala. They both also had strong connections to Hazrat Mullah Yusuf bin Nuri Rahimahullah. And I know for sure our Ustad Hazrat Rahman Rahimullah had great regard and honor for our Hazrat Mufti Sahib. So in fact, he mentioned an amazing thing. He says people like Hazrat Mufti Saad, Hafiz Rahman rahimahullah ta'ala, he says such great pious people. He says that merely sitting in their company, even if they say not a single word, you definitely come away with something. So our niya, our intention for being in the company, Allah blesses this great honor. Myself, before anybody else, we do not value, appreciate this great honor. And mashallah, in his final days, as I said, we had the opportunity of being in some type of, in, some, in communication MashaAllah, kama ta'ishun tamutun. Things you have affinity with in your life and the way you lead your life is how your life will end. Even in his final days in extreme difficulty, when he would have extreme difficulty in breathing, uh, going back in our messages of communication, then some things come to the fore. Great charity, outstanding quality was charity, doing abundant sadaqah. Even in that stage, he had requested some sadaqah to be done of extremely valuable nature. So charity, love for the poor, love for the downtrodden, is a quality that benefits a person tremendously. Even in those times, I asked him on one occasion, is there anything absolutely that we can do for you? Then he says, and this is something he used to relish, sometimes we used to come all the way to sit in the company of Mufti Sahib just to ask the meaning of one ayah of Quran Kareem. Another great quality is that when it comes to Quran Kareem, interpretation of Quran Kareem, he was extremely wary and understood the dangers of self-interpretation and therefore, whenever he wanted to apply an ayah of Quran Kareem, would always first consult the ulama he trusted in the meaning before fully understanding it and implementing it. So even in those times, he said that please continuously advise by means of Quran Adim. Uh, in those days, as much difficulty as there were, not a single word of complaint, only shukr and gratitude to Allah for His favors when asked him, is there anything absolutely that we can do? One is he said, continuously give advices by means of the Quran Adim and specifically said, the thing I treasure immensely are the du'as of the pious. So continuously request pious people like Hazrat Muftisab and others to make du'a for me. Uh, in that time also, in that extreme difficulty, when time was when he was oxygen levels went very, very low, he then personally sent me a message that something amazing had happened from the time of admission. He continuously only read Quran Adim. And in a little while, those oxygen levels came right. So he says, Quran Kareem is a great form of shifa. And in these final moments, uh, Quran Adim Dhikrullah was, was immense. Amazing thing is, the morning he passed away at almost, almost exactly the same time I was sitting with the Mufti Sahib. And I requested to make a special dua for him. And mashallah, a little while after that, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So we can say almost the time he was departing, you have the salihin, the pious making dua for you. So the company of such people is of immense benefit. Let us benefit tremendously. And also, when we have the honor of being with a person like Hafiz Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, we will have these opportunities in our lives. Value that chance, value that opportunity. And the real benefit is to implement the lessons of those suhbah into your life. He would say to me that even in most difficult situations, extreme pressure situations, subhanAllah he mentioned that there was not a single day in his life, even up to his last days, not a single day where the effects and the benefit of the company of Hazrat Rahman rahimahullah had not benefited him in some way or the other. Allah Azza wa give me all of us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده محترم علماء کرام معزز دوستوں اور ساتھیوں اس مہینے کے آنے کے بارے میں جمعہ جول اخرا یا جمعہ جول آخرہ اس کے بارے میں مفتی عبد القادر صاحب سے آپ نے اس میں جو اہم واقعات دو تین ہوئے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنا جس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں جس میں بڑے بڑے حضرات کی وفات واقع نہیں ہوئی ہو اور یہ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں وفات کے لیے آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے تھوڑی سی زندگی آدمی کو ملی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مخلوق کے ساتھ خیر اور احسان کا معاملہ کرے اور آخرت میں اس کا ثواب اس کی جزا پالے اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کے خادم ہیں انسان کی خدمت کرنے والی چیزیں ہیں ان کو بہت لمبی زندگی ملی ہے یہ پہاڑ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے زمین انسان کی خدمت کے لیے ہے آسمان خدمت کے لیے ہے ستارے آسمان کی ستارے انسان کی خدمت کے لیے ہے یہ سب خدمت کے لیے ہے یہ ستارے بھی ہماری خدمت کے لیے ہے اور ان سب کو لمبی زندگی ملی انسان کو چھوٹی زندگی ملی یہ تو عجیب بات ہے خادم کو لمبی زندگی ملی مخدوم جلدی اٹھ جاتا ہے کہتے ہیں جس کو لمبی زندگی ملی ہے وہ کچھ مدت کے بعد فنا ہو جائیں گے اور انسان جس کو چھوٹی زندگی ملی ہے اس کی زندگی ہمیشہ ہے مرنے کے بعد اس کی زندگی شروع ہو گئی راحت کی زندگی خوشی کی زندگی بعد میں شروع ہوئی اور وہ ختم وہ ختم ہونے والی نہیں ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یشا میں زندگی صبح دوا میں زندگی اس کے بعد تو دوا میں زندگی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو انسان کی خدمت کے لیے وہ تو ہمیشہ لمبی زندگی ہے لمبی زندگی والے ہیں اور انسان بہت چھوٹی تھوڑی سی زندگی دنیا میں لایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر بہادو مہو خورشید فلک در ابر یہ بادل باد ہوا ابر بادو مہو خورشید یہ چاند اور سورج اور اسی طرح ستارے درکارن یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا یہ جو پیارے پیارے ستارے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ یہ ستارے کس لیے ہیں خوبصورتی کے لیے تاکہ انسان کے لیے خوبصورتی اور انسان خوبصورت چیز کو دیکھ لے ستارے کس لیے ہے رجوم ملس شیاتوین شیطانوں کو مارنے اور دفع کرنے کے لیے جب فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ فلان واقعہ ہونے والا ہے فلان واقعہ ہونے والا ہے شیاتوین وہاں جاتے ہیں اور اس واقعے کو چوراتے ہیں اور پھر وہ واقعہ اپنے دوست احباب جو کاہلین ساحلی جادو والے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اور اس میں وہ سب جھوٹ ملاتے ہیں سچ کے ساتھ جھوٹ ملاتے ہیں تو وہاں شیطانوں کو مارنے کے لیے یہ ستارے شیطان کی دفع کرنے کے لیے اور مارنے کے کام میں آتے ہیں اسی طرح ستارے وبن نجم ہوں بہت راستہ پانے کے لیے ہے پہلے زمانے میں دوسرے آلات نہیں تھے کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا تو لوگ ماہرین ستاروں سے راستہ پا لیتے تھے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس حدیث کو بعض لوگ موضوعی کہتے ہیں بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں بعض لوگ حسن کہتے ہیں کہ اصحابی کنجوم بے ائیم اقتدے تم احتدے تم صحابۂ گرام ستاروں کی طرح ہے جس صحابی کہ تم نے اقتداء کر لی تم ہدایت پر ہو جاؤ گے تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی صحیح ہے کہ جس صحابی کی تم نے اقتداء کی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے اس لیے کہ بعض صحابہ کلام سے کرام کے رام سے ایسے اقوال اور ایسی باتیں مروی ہیں جن کو چاروں ایم نے نہیں لیا یا اکثر نے نہیں لیا تو حضرت ابو حر فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی نے آپ کی دیوار میں کی لگایا تو تم اس کو منع نہ کرو اور یہ تم پر لازم ہے کہ منع نہ کرے احناف شافعیہ گری نزدیک منع کر سکتے بھائی میری دیوار ہے میری دیوار میں تصرف مت کرو اسی طرح بہت سارے صحابہ سے بہت ساری چیزیں منقول ہے اور ائمہ نے اس کو نہیں لیا پہلے اتفاق نہیں لیا تو علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں حدیث کے مطلب اور مقصد پر تم نے غور نہیں کیا حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور ستارے راستہ اور ہدایت پانی کے لیے ہے لیکن سب ستارے نہیں ہوتے راستہ پانی کے لیے سب ستارے نہیں ہیں قطب نما ہے قطب ستارہ ہے یا دو اور چند ستارے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں سب ستاروں سے آپ راستہ کیسے پائیں گے وہ تو آپ کی سر چتری کی طرح بہت بے شمار ستارے ہیں ان سے آپ کیسے راستہ معلوم کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی راستہ بھی معلوم نہیں کر سکتا ستاروں سے اگر ہم جیسا آدمی ہو جو تجربہ نہیں رکھتا تو وہ ستارے سے کیسے راستہ معلوم کرے گا وہ دیکھتا جائے گا تو ہر ستارے سے راستہ بھی معلوم نہیں ہوتا اس کے لیے خاص خاص ستارے ہیں اس لیے احکام معلوم کرنے کے لیے جو احکام جن سے معلوم کیے جائیں سب صحابہ نہیں ہیں بعض صحابہ ہیں جو ماہرین ہیں مشتحرین ہیں فقہ ہے اعلی درجے کے ہیں اور ان سے ہدایت لینے والے بھی ہر سب لوگ نہیں ہیں وہ مجتہدین ہیں جیسے ہر ایک آدمی ستارے سے راستہ نہیں پا سکتا تو حدیث کا مطلب اور خلاصہ یہ ہو گیا کہ مجتہدین نے نے ائمہ نے ابو حنیف رحمہ اللہ امام شافی امام مالک امام احمد حضرات ان حضرات نے جن صحابہ کرام سے جو احکام لیے ہیں وہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور ہم ان پر عمل کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ساجی نے فرمایا ابر باد و خورشید فلک در کرن یہ چاند ہے ستارے ہیں اور یہ پانی ہے ہوا ہے یہ سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تانی بکفاری و بغفلت نخوری تاکہ تم روٹی کو اٹھاؤ اور کھاؤ اور غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ غفلت کے ساتھ روٹی مت کھاؤ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس روٹی میں کتنے لوگوں نے محنت کی اور مجھ تک پہنچی ہے کون ہے جس نے زراعت کی کاشتکاری کی پھر لوگوں نے اس کو پانی دیا پھر لوگوں نے اس کو کاٹا پھر اس کو تریشر کیا پھر اس کو پیسا پھر اس سے اس پھر آگ جلائی پھر روٹی بنائی پھر روٹی میرے مجھ تک پہنچ گئی اس میں کتنی محنتیں شامل ہیں اس لیے جیسے لوگ یہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابداری کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس رسول طریقے پر چلوں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھوں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں اور سعدی نے آگے یہی فرمایا ہم از بہر تو و فرمان بردار یہ سب آپ کے لیے سرگشتہ گھومتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور پریشان ہے تا تنانی بکفاری و بغفلت نخوری تاکہ تم روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ بلکہ سست بنو چست بنو اور صحیح راستے پر چلو غلط راستے پر مت چلو صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے جیسے حافظ عبدالسلام صاحب کا ذکر خیر آپ نے سنا کہ صرف دنیا والے آدمی نہیں تھے بلکہ دین کی بھی فکر کرتے تھے اور یہ جو افریقیوں میں زمین تقسیم ہونے کی پلاننگ ہے اس کے وہ بڑے آدمی تھے لیکن مسائل پوچھتے رہتے تھے کہ شریعت کے حدود کے اندر کیا کام کرنا چاہیے اور افریقی بھائیوں کو کس طرح فائدہ پہنچانا چاہیے شریعت کے اندر اندر تو ہر ایک بات میں شریعت کے حکم کا پوچھنا اور اس پر چلنا یہ اس زمانے میں تقوی اور ولایت کی علامت ہے جو ورنہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ صبح تو جام سے گزرتی ہے صبح تو شراب کے ساتھ گزرتی ہے اور شب دل آرام سے گزرتی ہے اور رات اپنی محبوب محبوبہ کے ساتھ گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے بس یہ جو دنیاوی زندگی ہے اسی کی طرف فکر کرتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں اور کراچی میں ایک مدرسے میں بلایا گیا مجھ مجھ سے کہا گیا کہ کچھ بات چیت کرو تو میں نے یہ آئی کریمت تلاوت کی وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک سے فرمایا یا اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں قال اولم تؤمن کیا آپ نے ایمان نہیں لایا قال بلا بالکل بلکہ ایمان میں نے لایا ہے ولیکن لیطمئن قلبی لیکن اس لیے میں سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے جو یقین مجھے حاصل ہے وہ یقین دیکھنے میں بدل جائے وہ یقین مشاہدے میں بدل جائے اور علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا قال فخذ من الطير فسر ہن چار پرندے لے لو فسر ہن ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دو اپنے ساتھ عادی بناؤ تاکہ آپ کے ساتھ عادی بن جائے آپ اس کو پہچان لیں آپ ان کو اچھی طرح پہچان لیں اور فصر ہن یا کاٹ کوٹ کر کے ان کو ملا دے اور پھر سب مجاقل جب علم جز پھر قریبی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھے ثم مد پھر ان کو بلائیں یا تین کسایا وہ سب آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چار پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑی ٹکڑی کی ہے اور پھر بلانے کے بعد آئے وہ کیا ہے تو اس کو میں نے ان کو میں نے اس شعر میں بند کیا ہے اس شعر میں جمع کیا ہے مور مرغ کوا کبوتر چار ہے مار دو اڑنے کو سب تیار ہے مار دو چلنے کو سب تیار ہے مور ہے تاؤس مرغ ہے اور کوا ہے کبوتر ہے ان کو کاٹتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ان کے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ طالب علم ہو یا وہ تبلیغ سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ دنیا کی کسی اور لائن سے تعلق رکھتے ہوں جس لائن سے بھی علم سے تعلق رکھتے ہوں طلب علم سے تعلق رکھتے ہوں خانقاہ سے تعلق رکھتے ہوں عام زندگی گزارتے ہوں ان کو یہ نصیحت ہے کہ مور مرغ مور ہے اور مرغ ہے ان کو قتل کرو یعنی قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو خراب عادتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کاٹا نصیحت کرنے کے لیے کہ تم اپنے اندر سے یہ خراب عادتیں نکالو جو آپ کے اندر خراب عادتیں ہیں وہ نکالو اور وہ نکالو اس طرح کہ کاٹ کر پھینک دو تاکہ ابراہیم علیہ السلام نے کاٹا تو اس میں ایک مرغ ہے مور مرغ مرغ اس میں مرغ جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں اس لیے پہلے زمانے میں اور اب بھی ممکن ہے دیہات میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مرغوں کو پالتے ہیں پھر آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر ان پر شرط رکھتے ہیں جوا کھیلتے ہیں کہ میرا مرغا اگر کامیاب ہوا غالب آیا تو آپ مجھے اتنا دیں گے اور اگر کمزور ہوا تو میں آپ کو اتنا دوں گا مورخ لڑتے رہتے ہیں مسلمان مسلمانوں تم آپس میں مت لڑو اس ابراہیم علیہ السلام نے اس غلط عادت کو کاٹا کاٹ کر کے پھینکا قرآن کریم میں ہے ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم آپس میں لڑائی مت کرو تم بزدل بن جاؤ گے جہاں اتحاد کی ضرورت ہو وہاں متحد رہو وتذهب ريحكم حکم اور آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی اور میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کا ٹائر پنچر ہو جائے گا تدہبری حکم پھر آپ کی کامیابی کی آپ کی کامیابی کی گاڑی آپ کی کامیابی کی کار نہیں چلے گی جہاں تک ہو سکے آپس میں اتحاد اتفاق مسلمانوں میں ہونا چاہیے اور کہتے ہیں مکھیوں میں اتحاد ہو جو شہد کی مکھیاں ہیں مکھیوں میں اتحاد ہو اور چونٹیوں میں اتفاق آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے یہ عجیب بات ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے اچھی باتوں پر متفق ہونا چاہیے اور مرغ میں دوسری غلط عادت یہ ہے ابھی تو مرغ لوگ رکھتے نہیں ہیں پہلے زمانے میں مرخ ہمارے ہاں رکھتے تھے مرخ کو دفع کرو نکل جاؤ پھر واپس آ جائے گا تھوڑی دیر میں پھر اس کو نکالو پھر واپس آ جائے گا بات وہ نہیں سنتا ایسا مت کرو اس غلط عادت کو اپنے سے نکالو ایک مرتبہ تم کو نصیحت کی جائے اس نصیحت پر عمل کرو جیسے طالب علم ان سے کہا جائے دیر سے مت آؤ دیر سے آئے تھے باہر کھڑے ہو جاؤ ہم اس طرح کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ایک دو دن کھڑا ہو جائے گا تیسرے دن پھر مرخ کی طرف بھول جائے گا پھر دیر سے آ جائے گا یہ بھول جانے کی جو عادت ہے نصیحت کو بھول جانے کی عادت ہے اس عادت کو ختم کرو نصیحت کو یاد رکھو نصیحت پر عمل کرو اس کو یاد رکھو یہ تبلیغ والوں کی عادت ہے بعض تبلیغ ان کی زبان سے بعض باتیں بے اختیار نکلتی ہیں سوچ کے بعد میں ہے بات پہلے کرتے ہیں جیسے ان کی زبان سے یہ بات ہمیشہ نکلتی ہے تکا جائے تقاضا کہاں جا رہے ہو بھائی جگہ تکا تقاضا تقاضے کے لیے جا رہے ہیں اسی طرح ان کی عادت ہے جب مجلس میں بیٹھتے ہیں کچھ نصیحت کیجیے ایک نصیحت اگر سن لیتے ہیں تو چونکہ تو ان کی عادت ہوتی ہے بار بار پھر تھوڑی دیر کے بعد کریں کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے تکیہ کلام جس کو کہتے ہیں بار بار اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی جو تین چار نصیحتیں پہلے تم نے سنی ہیں ان کو تکرار کر کے سنا دو تو وہ نہیں سنا سکتی مطلب یہ ہے نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے اگر نصیحت ہو تو اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کریں تو اس عادت کو نکالا نسیان کی عادت کو اچھی باتوں کو بھولنا نہیں چاہیے جیسے مرغ بھول جاتا ہے یہ تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتا تھا مرغ کو دفع کیا ہے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ شیخ ایک منٹ کے بعد پھر واپس آ جاتا پھر نکالو پھر واپس آ جائے گا اسی طرح مرخ کے اندر عادت ہے مرخ اذان دیتا ہے نبات نہیں پڑھتا آدمی اگر علم حاصل کرے اس پر عمل نہ کرے وہ عام آدمی ہو یا طالب علم ہو یا مولوی صاحب ہو یا تبلیغی صاحب ہو جو بھی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرخ کو کاٹا یعنی مرخ کی اس عادت کو کاٹنا چاہیے یہ والی عادت نہیں ہونی چاہیے علم کا مقصد عمل ہے وہ علم عام آدمی کے لیے ہو یا مولوی صاحب کے لیے ہو یا طالب علم کے لیے ہو یا تبلیغی صاحب کے لیے ہو سب کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کرے جیسے ابھی آپ نے مفتی عبد القادر صاحب سے سنا کہ جب چاند ہو جائے تو یہ دعا پڑھو پھر دوسری دعا ہے وہ پڑھو پھر تیسری دعا ہے یہ پڑھو یا تینوں میں سے دو پڑھو یا تینوں میں سے ایک پڑھو پڑھے گا وہ جو عمل کرے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا جب عمل نہیں کرے گا تو وہ اگلے مہینے پھر مفتی صاحب یہ بیان کریں گے اور ہم اور آپ جو درمیانی حصہ درمیان مہینہ گزر گیا اور اس پر عمل نہیں کرتے اس کو یاد نہیں رکھتے تو ہم پھر بھول جائیں گے اس لیے کہتے ہیں انسان یا تو انس اور محبت سے لیا گیا ہے اس لیے کہ انسان میں انس اور محبت ہونا چاہیے اور یا انسان نسیان سے لیا گیا ہے نسیان کے معنی بھولنا انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے اور بعض چیزوں میں یہ نسیان اور بھولنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر کسی کے پیارے کا انتقال ہو جائے والد کا بیوی کا بیٹے کا انتقال ہو جائے اس وقت جو اس پر غم کی کیفیت ہوتی ہے اگر یہ کیفیت ہمیشہ ہوتی ہمیشہ کے لیے تو یہ مرنے سے پہلے مر جاتا ایک مرتبہ ایک استاد نے اکوڑا خٹک میں طلبہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت بڑی ہے ایک طالب علم نے کہا علم دوسرے نے کہا عمل کسی نے کہا والدین ایک طالب علم نے کہا سب سے بڑی نعمت نسیان ہے بھول جانا کیسے اس نے کہا اگر نسیان نہ ہوتا اور بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں عجیب عجیب مصیبتیں آتی ہیں اب اگر وہ مصیبت کی حالت ہمیشہ رہتی تو انسان کا کیا حال ہوتا نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو نیند آتی نتیجہ یہ ہوتا کہ مرنے کے وقت سے پہلے مر جاتا تھا یہ مرنے مرا ہوا ہو جاتا تھا تو نسیان اور بھولنا اچھی چیز ہے لیکن بعض چیزوں میں مصیبت کو بھولو مصیبت ہے اس کو بھول جاؤ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اسی طرح کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی بھول جاؤ اور معاف کر دو اس کو اس میں بھول جانا اچھی کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا اپنے احسان کو بھول جاؤ یہ مت کہو میں نے اس کے ساتھ احسان کیا اور وہ بعد میں پوچھتا بھی نہیں میں نے اس کے ساتھ احسان کیا اور وہ تو ہمارے پاس آتا بھی نہیں بھول جاؤ لیکن بھائی احکام میں مسائل میں فضائل میں یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے اس کو یاد رکھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس کی اس عادت کو کاٹ ڈالا نسیان نہیں ہونا چاہیے یاد رکھ فذکر ان نفعت ذکر تذکیر یاد دلاؤ عام طور پر تذکیر کا استعمال مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے دعوت کا استعمال غیر مسلموں کے لیے بھی ہوتا ہے اگرچہ تذکیر غیر مسلموں کے بارے میں بھی آتی ہے تو اس عادت کو بھی ابراہیم علیہ صاحب نے ختم فرمایا اسی طرح مرغ میں تو میں نے یہ عائد کیا کہ وہ آزاد دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہم علم کو حاصل کریں اور علم پر عمل نہ کریں تو یہ بہت بری چیز ہے جو علم پر عمل کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ ہے جو عمل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں وہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اور جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے وہ یہود والا کام ہے یہود کے احبار اور یہود کے رحبان علم رکھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اور جس کے پاس نہ علم ہے نہ اس کے پاس عمل ہے نہ اس کے پاس دعوت ہے اولا کل انعام وہ جانوروں کی طرح ہے بل ہم اطول جانور اسی بھی خراب ہے اس لیے میں بولتا رہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے عقیم ہے لاولد ہے اس نے بچہ جی جنا اور عمل بغیر علم کی سقیم ہے بیمار ہے اس لیے کہ عمل کرتا ہے اور علم نہیں جب بغیر علم کے عمل ہو تو وہ حمل ٹیڑھا پیڑا ہوگا اور عمل تو بالکل سیدھا ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے دل کی تشریح دی ہے انسان کا دل ہے شیشی کی طرح اور ہدایت ہے چراغ کی طرح جیسے چراغ شیشے میں رکھا ہوتا ہے اور شیشی کی نیچے تیل ہے اور تیل کی نیچے درخت ہے کیونکہ تیل درخت سے زیتون کی درخت سے نکلا ہوا ہے تو اسی طرح یہ ہدایت اور علم و یہ چراغ کی طرح ہے اور چراغ سینے میں چراغ دل میں رکھا ہوا ہے یہ ہدایت دل میں ہے یہ دل شیشے کی طرح ہے اور شیشہ تب کام کرتا ہے جب کہ شیشہ صاف ہو میلا کچیلا نہ ہو اور شیشہ ٹیڑھا نہ ہو اور شیشہ اوندھا ہوا الٹا نہ ہو اور شیشے پر زنگ لگا ہوا نہ ہو اور شیشہ نہ نرم ہو اور نہ سخت شیشہ نہ نرم ہے نہ سخت اسی طرح یہ انسان کا دل شیشے کی طرح ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور شمع اور چراغ رکھا ہے تو مسلمان کا دل نہ بالکل نرم ہونا چاہیے نہ بالکل سخت اشد علی القفار باطل کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے آپس میں نرم ہونا چاہیے شیشہ اگر ٹیڑھا ہو تو اس میں آدمی کا چہرہ ٹیڑھا نظر آتا ہے یہ دل ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے یہ سیدھا ہونا چاہیے بدعات وغیرہ آدمی نہ کرے بدعت سے آدمی ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے اور میلا نہ ہو میلا ہوتا ہے سغائر سے چھوٹے گنا آدمی نہ کرے اور رنگ لگتا ہے کبائر سے بڑے گنا اس سے بھی بچے اس لیے کہتے خل ظلم رہا وكبير کبھی رہ واصنع كماش فوق أر ذي الشوك يحذر ما يرى و لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى خل الذنوب صغيرها چھوٹے گناہوں کو چھوڑو وہ کبھی رہا جا کتکا اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑو یہ تقوی ہے وسنا وس نہ شو کی یارو ما مایارا اور ایسا کرو جیسے کانٹوں سے گزرتے ہو تو کانٹوں میں سے آدمی اپنے دامن کو بچاتا ہے چھوٹے سی بھی بچاتا ہے بڑے کانٹے سی بھی بچاتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ چھوٹا کانٹا ہے اس کو چھوڑ دو کوئی بات نہیں چھوٹی سی بھی بچتا ہے بڑے کانٹے سی بھی بچتا ہے اور شاعر کہتا ہے لا تحقرن صغیرتا چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو اس لیے کہ ان الجبال من الحسن یہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں اس میں سب بڑے پتھر نہیں ہوتے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عمل اس پر کمر و مرخ کی طرح مت بنو عمل نہیں کرتا ذکر سیکھا سبحان اللہ کہو الحمد للہ پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ یہاں سنا اور پھر چھٹی ہو گئی اور ہلال اور چاند کی دعائیں سنی اور پھر چھٹی ہو گئی یاد رکھو اور جیسے چاند دیکھو گے تو یہ دعائیں پڑھ لو لکھ کر پڑھو پھر یاد ہو جائیں گے آہستہ آہستہ تو عمل سے علم باقی رہتا ہے عمل کے بغیر علم باقی نہیں رہتا اور اسی طرح مرغ ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو کاٹا مرغ میں ایک مصیبت ہے مرغ میں بے وقوفی ہے ہم نے دیکھا آپ نے تو دیکھا نہیں ہے مرغوں کو اس لیے کہ مرغی دیسی مرغی کا زمانہ نہیں ہے یہاں تو فارمی مرغی ہے ہم دیکھتے تھے جب مرغ دیوار سے چھلانگ لگاتا تھا تو خود ڈرتا تھا اتنا ڈر جاتا تھا کہ بھاگ جاتا تھا احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تو میں خود گر گیا میں نے اپنے آپ کو گرایا مجھے کسی اور نے نہیں گرایا اس لیے بڑی حکمت سے اور بڑی ہوشیاری سے دین کا کام کرنا چاہیے اور ایسا مت کرو کہ جیسے ایک شعر اور شعر کا مصرع ہے لمحوں نے خطا کی ہے سجیوں نے سزا پائی تھوڑی دیر کی غلطی سے آدمی پوری زندگی روتا رہے کہ یہ میں نے کیا کام کیا پہلے سوچو پھر بولو پہلے سوچو اس کے بعد کام کرو یہ انگریز دس منٹ کا کام کریں گے اس کے لئے دس دن سوچتے ہیں مسلمان سو سال کا کام کرتے ہیں اس کے لیے دس منٹ بھی نہیں سوچتے اور اگر سوچتے ہیں تو ان کا سوچنا بھی بیکار ہے اس لیے کہ ان کی سوچنے پر بڑی طاقتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہے یہ کرو یہ مت کرو تو اس میں حماقت ہے ہوشیاری اور حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جلدی جواب مت دو کسی نے سوال کیا جلدی جواب دیا اور وہ غلط سلط تھا یا اس میں کوئی بات تھی کہا بھائی لکھو میں جواب دے دوں گا یا دوسرے وقت میں سوچ کر جواب دے دوں گا خواب کی تعبیر کسی نے پوچھی یہ نہیں فٹافٹ بتلانا شروع کیا بھائی ذرا سوچ لوں گا اور حالات معلوم کر لوں گا اس کے بعد بتائیے تو اس کا اچھا اثر ہوگا اور اس کا اچھا نتیجہ ہوگا حکمت اور ہوشیاری سے کام کرو اور اس کے اندر مرخ کے اندر بوز دلی بھی ہے ڈر جاتا ہے بوز دلی نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت کے ساتھ دین کا کام کرو اور مرغ میں ایک مصیب ایک چیز یہ ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا تو جب مرغ کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کی گندگی کو نکالتے ہیں اور صاف مرغ کو پکاتے ہیں گندگی نکالتے ہیں اس کو کہتے تسکیہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسکیہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے مسلمان جس امت کا بھی مسلمان ہو اس امت کا ہو یا پہلی امتوں کا ہو اس کو تسکیہ کرنا چاہیے اب تسکیہ کیا چیز ہے اور تسکیہ کا تعلق صفائی کا تعلق کن چیزوں سے ہے تو ان کو انشاءاللہ بعد میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے آئے کچھ پڑھتے ہیں تو یہاں یہ پڑھیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر پنجے لگاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو شیطان اس کے اوپر اپنے پنجے لگاتا رہتا ہے اور پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ کو کون سے لوگ محبوب ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھ کو بھولتے نہیں ہیں پھر فرمایا کون سا آدمی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عالم ہے جو جواب ملا جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم ملاتا ہو اور پھر سوال ہوا کون سا آدمی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جو جواب میلا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جماعت میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی جماعت میں جو عام انسانوں سے فرشتے بہتر ہیں تو اس جماعت میں اللہ تبار تعالی اس کو یاد فرماتا ہے اور جب ذکر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے فارغ ہونے کے بعد کہ تم چلے جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله الله لا لا لا لائم لائنا الله لا کلند نائنا الله لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا الله الله الله لا لائنا ال الله لا ال لائنا الله لا لا لا لا لا لا لا لا الا الا الا الا الا الا الا لائنا الا الائنا لا لائنا الا لائنا لا لائنا الا لائنا لا لائنا الا لائنا لا لائنا الا لائنا لا لائنا الا الا لا لائ لا لا لا لا لا لا الا الا الا الا الا الا لائنا لا لائنا الا لائنا لا لائنا الا لائنا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 قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته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 حضرتك عليك السلام ولا برذس ريبلاي تو السلام يمكن كريم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته